کیا گزرے گی اس دنیا میں کسی سے محبت کی دو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں کبھی کسی کی کوئی خوبی یا ادا ہمیں بھا جاتی ہے رنگ روپ چہرہ لب و لہجہ انداز گفتگو علم شخصیت غرض کسی بھی پہلو سے کوئی انسان اپنا نقش ہمارے دل میں قائم کر لیتا ہے یا پھر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوتی ہے جس کے بعد اس کی محبت شفقت احسان اور عنایت کا ایک نہ مٹنے والا تاثر دل و دماغ پر ثبت ہو جاتا ہے مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو ہستی اپنی خوبیوں اور اپنے احسانات دونوں اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہے اور جو سب سے بڑھ کر انسانوں کی محبت کے مستحق ہے وہ انسانوں کی دنیا میں سرے سے قابل ذکر ہی نہیں وہ اللہ الرحمن الرحیم کی ہستی ہے قیامت قائم ہوگی سرکش متکبر ظالم و فاسق سب جہنم رسید ہو جائیں گے باقی لوگ اللہ تعالیٰ کی لطف و عنایت کی بنا پر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے لوگ نعمتیں پا کر خالق و عرض و سما کی مہربانی کے احساس سے سرشار ہوں گے پھر ایک روز اللہ تعالیٰ ان اہل جنت کو اپنے حضور طلب کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم میری نعمتیں پا کر خوش ہو بندے عرض کریں گے کیوں نہیں ہم صبح و شام ان نعمتوں پر آپ کی حمد کرتے ہیں پھر ان میں سے ایک ایک کو یہ بتایا جائے گا کہ پچھلی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بے خبری میں اس پر کیا کیا مہربانیاں کی تھیں اس کی جان مال عزت و آبرو کو کس طرح بچایا تھا انہیں بغیر کسی حق کے کیا کیا نعمتیں دی تھیں عجب نہیں کہ پھر کہا جائے کہ جو لوگ اس بے خبری کے باوجود تڑپ کر صبح و شام میری حمد کرتے رہے وہ میرے قریب آ جائیں باقی لوگ دور اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے اس دن کیا گزرے گی دور بیٹھنے والوں پر اس روز کیا مقام ہوگا قریب آنے والوں کا بڑا نصیب والا وہ ہے جس نے اس دن کے آنے سے پہلے قریب آنے کا راز سمجھ لیا بادشاہ بھی مر جاتے ہیں سعودی عرب کے شاہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا غریب کی موت میں بھی نصیحت ہوتی ہے مگر بادشاہ کی موت میں سب سے بڑی نصیحت ہوتی ہے ایک انسان اس دنیا میں جو کچھ پا سکتا ہے شاہ عبداللہ کی زندگی میں وہ سب کچھ آخری درجے میں موجود تھا نوے برس کی عمر پائی پچپن برس تک اہم حکومتی عہدوں پر فائز رہے آخری بیس برس ولی عہد اور پھر شاہ کی حیثیت سے سعودی عرب کے مختار کل رہے ان کو دنیا کے طاقتور ترین دولت مند ترین اور سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے حکمرانوں میں سے ایک شمار کیا جاتا تھا ذاتی زندگی میں درجن بھر سے زائد شادیاں کی متعدد اولادیں ہوئیں آخری اولاد اناسی سال کی عمر میں ہوئی جبکہ کہ چھیاسی برس کی عمر تک تمام امور سلطنت خود چلاتے رہے اس طاقت دولت صحت اور اقتدار کی بنا پر ان کے پاس ہر وہ چیز آخری درجے میں موجود تھی جس کا تصور بھی ایک عام آدمی کے لیے ممکن نہ تھا مگر تیئیس جنوری دو ہزار پندرہ رات ایک بجے وہ زندگی سمیت ہر چیز چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے یہ اس دنیا کا المیہ ہے یہی اس دنیا کا المیہ ہے یہاں موت آ جاتی ہے انسان کے پاس سب کچھ ہو تب بھی موت آ جاتی ہے پھر سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑتا ہے بیویاں بچے دولت اقتدار محلات گاڑیاں لباس اور پروٹوکول سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑتا ہے آدمی شاہ عبداللہ ہو تب بھی جانا پڑتا ہے یہی موت کی وہ نصیحت ہے جو ہر شخص کو سمجھنا چاہیے تاہم ہر انسان کے پاس یہاں یہ موقع بھی ہے کہ وہ خالق کائنات بادشاہ زلجلال رب العالمین کا بندہ بننے پر راضی ہو جائے ایمان اور اخلاق کو اپنی زندگی بنا لے اس کے نتیجے میں اس کی موت علمیے کے بجائے سب سے بڑی نعمت بن جائے گی موت کے ساتھ ہی اسے جنت کی بادشاہی مل جائے گی جس کے سامنے دنیا کی کسی بادشاہی کی کوئی حقیقت نہیں کمفرٹ زون اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں کیا یہ بات درست ہے عارف کی محفل کا آغاز ہوا ہی تھا کہ ایک صاحب نے اپنا سوال سامنے رکھ دیا عارف نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا اور کہا ہاں یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں لیکن یہ تو تقوینی معاملہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے اس کی حکمت ہے میں ایک زیادہ بڑی بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کا تعلق مجھ سے آپ سے اور آخرت میں ہمارے عجر سے ہے عارف لمحے بھر کے لیے رکے اور لوگوں کے چہرے پر پیدا ہونے والا سوال یا نشان گہرا ہوتا ہوا دیکھتے رہے وہ یہ کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اجر اس کام کا ہے جو آسان نہ ہو بلکہ جو مشکل ہو یاد رکھیے جو کام ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہ کر کرتے ہیں اس کا اجر ہمیشہ کم ہوتا ہے چاہے وہ کتنا بڑا کام ہو مگر جو کام ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر کرتے ہیں چاہے وہ کتنا چھوٹا ہو اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے کمفرٹ زون کو کچھ اور واضح کریں ایک صاحب نے دریافت کیا دیکھیے ہمارے مزاج ذوق طبیعت حالات اور پس منظر کے لحاظ سے کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کا کرنا شروع ہی سے ہمارے لیے آسان ہوتا ہے یا زندگی میں کسی وقت ہو جاتا ہے جیسے کچھ لوگ مالدار ہیں ان کے پاس روپے پیسے کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ دس لاکھ روپے خرچ کرنا بھی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ایک غریب کے لیے دس ہزار بھی بہت بڑی بات ہے اسی طرح ایک طالب علم کے پاس فرصت بہت ہوتی ہے لیکن کاروبار اور گھر کی ذمہ داری میں الجھے شخص کے لیے کسی نیکی کے واسطے وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کی ایک اور مثال صحابہ کرام کا ایمان ہے ان کا ایمان لانا کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کے مترادف تھا جبکہ آج میرے اور آپ کے لیے ایمان ایک پیدائشی تحفہ اور ہمارا کمفرٹ زون ہے چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اسی طرح کے کچھ کمفرٹ زون بنا دیے جاتے ہیں ان میں نیکی کرنے کے مقابلے میں کمفرٹ زون سے باہر نکل کر کچھ کرنا ہمیشہ زیادہ باعث عجر ہوگا اس لیے اگر عجر بڑھانا ہے تو یہ معمول بنائیے کہ جب بھی موقع ملے اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر کچھ نیکی کیا کریں اس کا اجر بہت زیادہ ہے تنگی میں خرچ کرنا غصے کو پی جانا اور مصروفیت میں نیکی کے لیے وقت نکالنا بہت بڑے اجر کا باعث ہوتا ہے ایسی نیکیوں کی عادت ڈالیں لیکن کیا کمفرٹ زون کی نیکیوں کا اجر بڑھانے کا بھی کوئی طریقہ ہے ایک اور صاحب نے سوال کیا تو عارف نے سر ہلاتے ہوئے کہا بالکل ہے کمفرٹ زون کی ہر نیکی کو چھوٹا سمجھیں اللہ اس کا اجر بڑا کر دے گا لیکن یہ آسان نہیں ہے انسان کی فطرت ہے کہ اپنی نیکی کو وہ بڑا سمجھتا ہے یہی اس راہ کی مشکل ہے تاہم اگر آپ اس مشکل پر قابو پا لیتے ہیں بڑی نیکی کو چھوٹا زیادہ انفاق کو کم بہت محنت کو تھوڑا اور اعلیٰ کوشش کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہاں بھی بہت بڑا عجر ہے عارف کی بات تمام ہوئی آج لوگوں نے سیکھ لیا کہ آسانی میں زیادہ اجر کیسے کمایا جاتا ہے اور سہولت میں بھی خدا کی رحمت کیسے حاصل کی جاتی ہے چند برس یہ ابتدائی دور کا مکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کئی برس ہو چکے ہیں مگر کفار مان کر نہیں دیتے اور اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں وہ نبوت کے معجزات طلب کرتے ہیں عذاب کی دھمکی پر کہتے ہیں کہ سچے ہو تو ابھی عذاب لاؤ ایسے میں سورہ شعرا نازل ہوتی ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کتنی ہی اقوام کو ہلاک کیا جا چکا ہے سورت کے اختتام پر ایک عجیب بات کہی گئی فرمایا گیا کہ اگر ہم ان کفار کو چند برس اور سامان دنیا میں عیش کرنے کی مہلت دے دیں پھر جس عذاب کا وعدہ ہے وہ ان پر آ جائے تو یہ سرو سامان ان کے کس کام آئے گا ان آیات کے نزول کے چند برس بعد جنگ بدر ہوئی تمام سرداران مکہ اور سرکش کفار جنگ بدر میں جہنم رسید ہو گئے اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا جب پکڑ آئی تو ان کی طاقت اور سر و سامانی لاؤ لشکر مال و دولت اولاد اور خدام کچھ کام نہ آئے چند برس میں سب ختم یہ چند برس کی سر و سامانی عیش و عشرت ڈھیل اور مہلت ہر انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے انسان سمجھتا ہے کہ اسے کوئی پکڑنے والا نہیں وہ کسی بھی جان مال عزت و آبرو پر حملہ کرے کچھ نہیں ہوگا وہ الزام و بہتان جھوٹ بددیانتی کرپشن سے دنیا میں عزت دولت اور طاقت کو حاصل کر لے کچھ فرق نہیں پڑے گا اس کا ہاتھ کوئی نہیں روکے گا مگر نہیں یہ دنیا چند برس کا ایک دھوکہ ہے اور کچھ نہیں آج کے ہر کرپٹ ہر ظالم ہر دولت مند ہر طاقتور اور ہر مجرم کو مر جانا ہے دو ہزار پندرہ میں نہ صحیح دو ہزار پینتیس میں سہی سو ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے اس وقت وہ کیا کریں گے جب چند برس بعد ان کی مہلت عمل سلب ہوگی جب چند برس بعد ان کا احتساب شروع ہوگا ان پر عذاب شروع ہوگا آگ سن اسی کی دہائی سے مسلمانوں میں عمومی طور پر دین کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے جو یقیناً بڑی اچھی بات ہے تاہم اس رجحان کے باوجود عمومی طور پر وہ مسلمان نظر نہیں آتے جس کی جھلک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آتی ہے یا پھر جس کا ذکر قرآن مجید کے بیانات میں اللہ کے مطلوب انسان کے طور پر ملتا ہے اس مطلوب انسان کی تفصیل کے لیے راکم الحروف کی کتاب قرآن کا مطلوب انسان دیکھی جا سکتی ہے بدقسمتی سے اس کے برعکس جس قسم کے مسلمان نظر آتے ہیں وہ زیادہ تر فرقہ واریت اور تعصبات کے اسیر ہوتے ہیں ایسے دیندار مرد و عورت سے آپ گفتگو کر لیجئے تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہو جائے گا کہ صحیح دین سے اس کی مراد اس کا خاص فرقہ ہے وہ اپنے فرقے کے علاوہ ہر ایک کو گمراہ سمجھتا ہے اس کا فرقہ اور نظریات عین حق اور باقی سب باطل ہیں یہ دینداری کسی تحقیق اور جستجو پر مبنی نہیں بلکہ سنی سنائی باتوں پر قائم ہوتی ہے ایسا شخص جس گروہ میں پہلی دفعہ بیٹھ گیا جس عالم سے پہلے متاثر ہو گیا یا جہاں سے اسے اپنے جذبات و خواہشات کے مطابق دین مل گیا وہ اس کے لیے حق بن جاتا ہے اب جو شامت کا مارا اس کے خاص نظریات اور تعصبات سے چاہے کسی دلیل کی بنیاد پر اختلاف کر دے وہ اس کا نشانہ بن جاتا ہے اس کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے اسے بدنام کیا جاتا ہے ایسا کرنے والے متعصب لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی طرز عمل کفار مکہ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اختیار کیا تھا یہی وہ رویہ ہے جس کی تنقید سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے یہی وہ رویہ ہے جس پر روز قیامت جہنم کی آگ کی وعید کی گئی ہے اور یہی رویہ ہے جو آج ہمارے معاشرے کو فرقہ واریت اور دہشت گردی کی آگ میں جلا رہا ہے عام انا خاص انا اللہ کی راہ میں سب سے مشکل کام کیا ہے عارف کی نشست ختم ہو رہی تھی بیشتر وقت لوگ سوالات کرتے رہے اور عارف جواب دیتے رہے آخر میں انہوں نے لوگوں سے یہ سوال پوچھ لیا جوابات آئے اور بیشتر لوگوں کی رائے تھی کہ اپنی جان دے دینا اس راہ کا سب سے مشکل اور بڑا کام ہے عارف خاموش رہے اور اس رائے پر لوگوں کا اجماع ہوتے دیکھتے رہے جب سب بول چکے تو عارف نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دینا شروع کیا بے شک جان دینا بہت بڑی بات ہے اللہ کے لیے جان دینے کے تو کیا ہی کہنے اور اس کا کیا ہی بڑا عجر ہے مگر غور کیجئے کہ انسانی تاریخ میں جو ہزاروں جنگیں ہوئی ہیں ان میں کروڑوں لوگوں نے پورے شعور سے اپنے ملک قوم بادشاہ اور دیگر بڑے مقاصد کی خاطر جان دی ہے اور آج بھی دیتے ہیں عارف اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی رائے لوگوں سے مختلف ہے وہ اب اس رائے کو جاننے کے منتظر تھے عارف ان کا انتظار ختم کرتے ہوئے بولے انسان دو چیزوں سے مرکب ہے ایک اندرونی شخصیت اور دوسرا ظاہری جسم جان دینا ظاہری جسم کی قربانی ہے بے شک یہ بہت بڑی بات ہے مگر جان دینے پر ابھارنے کے لیے ایک قادر الکلام مقرر کی زوردار تقریر جذبات میں ہلچل پیدا کر دینے والی فیصلہ کن گھڑی اور محبت و نفرت کے جذبے کی شدت کا کوئی لمحہ کافی ہوتا ہے مگر اپنی اندرونی شخصیت کو قربان کرنا جسے عام الفاظ میں انا کو قربان کرنا کہتے ہیں اس دنیا کا مشکل ترین کام ہے انسان کسی بنا پر کسی خاص لمحے میں یہ کر بھی لے تو اگلے لمحے میں انا زندہ ہو جاتی ہے کسی جذبے کی وجہ سے کسی خاص شخص کے سامنے یہ کر بھی لے تو دوسرے شخص کے سامنے انا تن کر کھڑی ہو جاتی ہے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے انا کو ختم کر دیا ہے مگر وہ پوری طرح موجود ہوتی ہے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ انا ختم ہوئی یا نہیں بتاتا ہوں مگر پہلے یہ سمجھ لیں کہ انا دو قسم کی ہوتی ہے ایک عام اور دوسری خاص عام انا اپنا اظہار بہت کھل کر کرتی ہے اس لیے اس کو جاننا بڑا آسان ہے یہ وہی چیز ہے جسے تکبر کہتے ہیں یعنی خود کو کسی بھی پہلو سے بڑا سمجھنا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا کوئی بھی اس کی نشاندہی کر سکتا ہے اور ہم مخلص ہوں تو فوراً اپنی اصلاح کر سکتے ہیں چنانچہ جب ہم خود کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس عام انا سے نجات پا لیتے ہیں جبکہ خاص انا کو لوگ سات پردوں میں چھپا کر رکھتے ہیں خود کو حقیر و فقیر کہنے والوں کی انا بھی آسمان تک بلند ہوتی ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہو پاتی اس انا کو کیسے پہچانا جائے ایک اور شخص نے سوال کیا اس کی پہچان آسان نہیں مگر اس کی کچھ موٹی موٹی نشانیاں بتا دیتا ہوں پہلی یہ کہ آپ کسی اور انسان کی خوبیوں کے اعتراف کی عادت نہ رکھتے ہوں دوسری یہ کہ جب آپ پر تنقید کی جائے تو آپ ناقد کی بات سمجھنے سے پہلے ہی اس کی بات کا جواب سوچنے لگیں اور تیسری یہ کہ جب کوئی شخص آپ کی غلطی واضح کرنے کی کوشش کرے تو آپ کوشش کر کے کسی نہ کسی طرح اس میں بھی فوراً کوئی خرابی اور خامی تلاش کرنا شروع کر دیں ان میں سے ہر رویہ یہ بتاتا ہے کہ آپ انا کے مریض ہیں لیکن چونکہ تکبر ایک سماجی برائی سمجھا جاتا ہے اس لیے آپ اسے چھپا کر رکھتے ہیں لیکن جس نے اپنے مرض کو سمجھ لیا وہ یقیناً اس سے نجات پا لے گا عارف خاموش ہو گئے اور آسمانی معرفت کی ایک اور بارش دلوں کی زمینوں کو سیراب کر گئی انا کا علاج ابھی نشست کا آغاز نہیں ہوا تھا لوگ مجلس میں آ کر بیٹھ رہے تھے عارف بھی آ چکے تھے غیر رسمی گفتگو شروع ہو چکی تھی دوران گفتگو ایک صاحب نے سوال کیا پچھلی دفعہ نشست کے آخر میں خاص انا اور عام انا والی بات ہوئی تھی ان کی حقیقت اور فرق تو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا مگر ان کا علاج کیا ہے عارف مسکرائے اور بولے چلیے نشست کا آغاز اسی سے کریں گے کچھ دیر بعد نشست کا باقاعدہ آغاز ہوا تو عارف گویا ہوئے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے اپنی نعمتیں اپنی خوبیاں اور اپنی کامیابیاں تو نظر آتی ہیں مگر دینے والا نظر نہیں آتا وہ ملے ہوئے کو دیکھتا ہے دینے والے کو بھول جاتا ہے یہ چیز تکبر یا وہ عام انا پیدا کرتی ہے جس کا پچھلی دفعہ میں نے ذکر کیا تھا اس کا علاج یہ ہے کہ انسان ملے ہوئے سے زیادہ دینے والے کی طرف دیکھتا رہے دینے والا اتنا بڑا ہے کہ اس کو دیکھنے سے انسان کو اپنا آپ بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگے اسے دوسروں کو کمتر سمجھنے کی ہمت نہیں ہوتی ایسا انسان کبھی تکبر نہیں کرتا کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے دیا ہے وہ کسی لمحے سب کچھ واپس لے سکتا ہے یہی تکبر کا اصل علاج ہے اور خاصنا کا کیا علاج ہے اونی صاحب نے دریافت کیا خاصنا در اصل سچائی کے عدم اعتراف کا نام ہے یہ اصلاً ابلیس کا وصف ہے اس کا علاج فرشتوں کی پیروی ہے انہوں نے اپنے مقام و مرتبے کو نظر انداز کر کے یہ سچائی مان لی تھی کہ اللہ نے آدم کو جو دینا تھا دے دیا لہٰذا اب انہیں بھی جھک جانا چاہیے سو خاص انا کا علاج اپنے مقام و مرتبے کو نظر انداز کر کے دوسروں کا اعتراف کرنا ہے یہی میرا اور آپ کا کام ہے کہ جس ابن آدم کو خدا نے جو دیا ہے اس کا اعتراف کر کے دل کو حسد سے خالی کر لیں ورنہ انسان شیطان بن جاتا ہے اور آخر کار خدا سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے عارف بول رہے تھے اور ہر شخص کا سر خدا کی عظمت کے اعتراف میں جھکا ہوا تھا گفتگو میں ایک لمحے کا وقفہ آیا تو انہی صاحب نے سوال کیا خاص انا میں آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ انسان تنقید کو ماننے کے بجائے اس کا جواب دینے لگے اور اپنے بجائے غلطی بتانے والے کی کمزوریاں ڈھونڈنے لگے فرشتوں کی سیرت میں اس مسئلے کا تو کوئی حل نہیں ہو بھی نہیں سکتا عارف نے برجستہ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے غلطی نہیں کرتے غلطی شیطان نے کی تھی اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا جب اس کی غلطی پر توجہ دلائی گئی تو اس نے اعتراف کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے بحث شروع کر دی اللہ تعالیٰ جیسی صاحب علم و قدرت ہستی کے سامنے یہ احمقانہ تقریر شروع کر دی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے اس لیے میں بہتر ہوں اور بہتر کمتر کے سامنے نہیں چھک سکتا یہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے اس کا جواب دینے اور تعویل کرنے کا راستہ ہے تو گویا جو شیطان نے کیا تھا وہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے ایک اور صاحب نے نتیجہ اخذ کیا بالکل آپ نے درست فرمایا مگر دیکھیے شیطان نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آگے بڑھ کر اپنی غلطی کا الزام یہ کہہ کر اللہ پر لگا دیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے یہ سرکشی کی انتہا تھی یہی جرم آج بھی ہم لوگ کرتے ہیں جب اپنی غلطی پر توجہ دلانے والے کی کمزوریاں نکال کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تنقید معتبر نہیں مگر یہ سرکشی کا شیطانی راستہ ہے جس کا انجام وہی ہے جو شیطان کا ہوا تھا ابدی ذلت ابدی محرومی اور ابدی جہنم آج کی نشست میں انا کا اصل مجرم بھی سامنے آ گیا اور انا کا علاج بھی سوال کرنے والے صاحب بے اختیار بول اٹھے عازم بے علمی کا وما احسنہ ہو ایک مظلوم آیت قرآن مجید میں شریعت کے کم و بیش تمام احکام قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں یعنی صورت البقرہ سے سورہ مائدہ تک میں دیے گئے ہیں سورہ معاہدہ کے اختتام پر ایک آیت ہے جو پوری شریعت اور دین کے بارے میں ایک اصولی ہدایت دیتی ہے مگر بدقسمتی سے آج کے دور میں اس آیت کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جس کی وہ مستحق ہے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 105 کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو اگر تم ہدایت پر ہو تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو یہ آیت اہل ایمان کو ایک انتہائی مثبت انداز فکر دیتی ہے یہ انسان کی توجہ خارج کی اس دنیا سے ہٹا دیتی ہے جس میں بہت زیادہ کوشش کر کے بہت تھوڑی تبدیلی لانا بھی آسان نہیں اس کے برعکس یہ انسانوں کی فکر و عمل کا رخ ان کے اپنے وجود کی طرف موڑ دیتی ہے اپنی اصلاح اور بہتری کا یہ راستہ ایک ایسی دنیا کا راستہ ہے جہاں انسان کی کامیابی یقینی ہے جہاں وہ مکمل انقلاب برپا کر سکتا ہے مگر بدقسمتی سے دور جدید میں مختلف تعویلات کر کے اس آیت کو غیر اہم بنا دیا گیا ہے چنانچہ اس کے بعد لوگوں کی ساری توجہ دوسروں کی طرف رہتی ہے دوسرے کیا کر رہے ہیں ان کا علم و عمل کیسا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیسے انقلاب لایا جائے دوسرے پر دین کیسے ٹھونسا جائے ایسے لوگوں کا مسئلہ بن جاتا ہے انسانی دماغ ظاہر ہے کہ ایک وقت میں دو سمت نہیں چل سکتا جس دل میں دوسروں کی اصلاح کا سودا سما جائے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی طرف کوئی توجہ دے جو نظر ہمیشہ دوسروں کی طرف اٹھی رہے وہ کیسے اپنی عیوب دیکھنے کے قابل ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ سانحہ پیش آتا ہے کہ دوسرے تک دین پہنچانے اور ان پر دین نافذ کرنے کے علم بردار اپنی ذاتی زندگی میں فکر و عمل کی طرح طرح کی آلائشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ایسے لوگ اپنی اصلاح کو کوئی کام نہیں سمجھتے مسئلہ یہ ہے کہ انسانی اصلاح کوئی ایک دن کا کام نہیں یہ ساری زندگی کا کام ہے پھر اصلاح نفس کے اتنے گوشے ہیں کہ یہ ہما وقت انسان کی توجہ چاہتے ہیں انسان کا عمل اس کا رد عمل اس کی شخصیت اس کی نفسیات اس کی عادات غرض ہر چیز ہر وقت احتساب کا مطالبہ کرتی ہے مگر دوسروں کو دیکھتے رہنے والوں کو یہ علم ہی نہیں ہو پاتا کہ کون سی خرابی کس راہ سے ان کے اندر داخل ہو گئی ہے چنانچہ وہ ساری دنیا میں چراغ جلاتے ہیں مگر ان کے اپنے اندر اندھیرے جگہ بنا لیتے ہیں وہ ساری دنیا کو واز کرتے ہیں مگر ان کے دل کی سماعتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں یہ خیال رہے کہ یہ آیت امر بالمعروف و نہیں انل منکر یا و تواسو بالحق کے حکم کو منسوخ نہیں کر رہی بلکہ اس حکم کی حد بندی کر رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ دوسرے کو نیکی کرنے اور برائی سے رکنے کی تلقین بس تلقین تک محدود رہنی چاہیے کسی نے مان لیا تو بہت اچھی بات ہے نہیں مانا تو ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ کسی کے سر پر سوار ہو جائیں اس کی گمراہی نہ دنیا میں ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے نہ آخرت میں ہمیں بس حق کی شمع روشن رکھنی ہے سچ اور حق بتاتے رہنا اور دل سوزی سے نصیحت کرنی ہے دوسروں پر دین ٹھونسنا جبر کرنا زبردستی منوانا یہ دین کی رخ کے بالکل خلاف ہے حقیقت یہ ہے کہ جس شخص نے اس ایک آیت کو سمجھ لیا وہ ذاتی ارتقاء کے ختم نہ ہونے والے راستے پر چل پڑتا ہے اس کی شخصیت بے مثل شخصیت بننے لگتی ہے جس کے نتیجے میں ہر روز جنت میں اس کا مقام بلند ہوتا چلا جاتا ہے یہی ایک مومن کا ہدف ہونا چاہیے کوئل کی کوک کوئل کی کوک ان خوبصورت ترین آوازوں میں سے ایک ہے جنہیں انسانی کانوں نے کبھی بھی سنا ہے گرمیوں کی آمد پر سیاہ رنگ کا نر جب کوکنا شروع کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ درختوں کی ہر شاخ ہوا کے دوش پر جھومنا شروع ہو گئی ہے پتوں کی سرسراہٹ اور ہوا کے جھونکوں کے درمیان بلند ہوتی یہ کوک گرمی کی تپش کا احساس بہت کم کر دیتی ہے کوئل اگر آم کے درخت پر کوک رہا ہو تو لگتا ہے کہ آموں کی تمام تر مٹھاس کوئل کی کوک میں سرایت کر گئی ہے اور آم کا درخت بآواز کوئل اپنی مٹھاس کو ارد گرد کے ماحول میں تقسیم کر رہا ہے کوئل کی کوک کو سننے کا ایک دوسرا زاویہ بھی ہے یہ زاویہ ایک بندہ مومن کا زاویہ ہے ایسا بندہ جو ہر لہجہ یاد میں جیتا اور ہر شے میں اسی کی عنایت کا عکس تلاش کرتا ہے ایسے مومن کی در سماعت پر کوئل کی دلکش کوک جب دستک دیتی ہے تو اسے بے اختیار محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کی حمد اور اس کی شکر گزاری کے لیے جس مٹھاس جس محبت اور جس احساس کی ضرورت ہے کوئل کی کوک اسی ضرورت کے جواب میں تخلیق کی گئی ہے پروردگار عالم کے ہر مخلوق پر انگنت احسانات ہیں مگر سب سے بڑھ کر اس کے احسان حضرت انسان پر ہیں اس لیے ایک انسان کو ہر نعمت ملی ہے اور نعمتوں کو محسوس کرنے والا دل بھی ملا ہے مگر اکثر لوگوں کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا دل نہیں ملا ہوتا جن خوش نصیبوں کو یہ دل مل جائے وہ تازیست اسی احساس سے تڑپتے رہتے ہیں کہ خدا کے شکر اور حمد کے لیے کوئی لفظ کافی نہیں ہے ایسے میں گرمیوں کی دوپہر میں جب کوئل کوکتی ہے تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ انہیں ان کی تلاش کا جواب مل گیا ان کی آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو بہہ نکلتے ہیں خدا کے فرشتے ان آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹنے کے لیے دوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محبت اور شکر گزاری میں ڈوبے یہ آنسو نمکین نہیں بلکہ کوئل کی کوک کی طرح میٹھے ہیں وہ مٹھاس جس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں G P S system G P S global positioning system information age کی اہم ترین ایجادات میں سے ایک ہے یہ نظام زمین کے گرد گھومنے والے سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہر طرح کے موسم اور حالات میں کسی بھی ایسی چیز یا انسان کی نقل و حرکت کی پوری معلومات فراہم کرتا ہے جس کے پاس وہ آلہ لگا ہو جو اس سسٹم کے سگنل وصول کر سکتا ہو اسے عام طور پر G P S tracking system کہتے ہیں اس کا ایک عام استعمال یہ ہے کہ گاڑیوں یا موبائل فون میں یہ سسٹم لگ جاتا ہے جس کے بعد یہ سسٹم ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنے میں لوگوں کی مکمل رہنمائی کرتا ہے یہ سسٹم ہر قدم پر یہ بتاتا ہے کہ اس وقت آپ کہاں ہیں ارد گرد کیا علاقے ہیں اور آگے کس سڑک پر جانا اور کون سا موڑ مڑنا ہے آپ غلط موڑ مڑ جائیں تو یہ سسٹم الارم بچا کر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ غلط جا رہے ہیں کم و بیش یہی معاملہ انسان اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنی وہی یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے بالکل واضح طور پر ہدایت کا ایک نقشہ دیا ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ جنت تک پہنچنے کا درست راستہ کیا ہے پھر اس کے دل میں ضمیر نام کا ایک آلہ لگا دیا ہے یہ اعلیٰ ہر قدم پر اسے بتاتا ہے کہ انسان اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے درست موڑ لے رہا ہے یا پھر غلط رخ پر آ گیا ہے مگر بدقسمتی سے اپنی گاڑی اور موبائل میں یہ سسٹم پسند کرنے والے بیشتر لوگوں کو اپنے اندر اس سسٹم کی موجودگی کا احساس نہیں یا پھر وہ اسے بند کر کے رکھنا پسند کرتے ہیں یا ایک دوسرا کام جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنی مرضی کے مواقع پر اس سسٹم کو آن کر دیتے ہیں اور جہاں دل چاہتا ہے اس سسٹم کو آف کر دیتے ہیں مثلا جو لوگ خواہشات کے مریض ہوتے ہیں وہ اپنی خواہشات کی تسکین کے وقت اس سسٹم کو بند کر دیتے ہیں سسٹم لاکھ شور مچائے کہ جو دیکھا جا رہا ہے وہ غلط ہے جو سنا جا رہا ہے وہ منع ہے جس سے مزے لیے جا رہے ہیں وہ عمل حرام ہے مگر انسان اس سسٹم کی ہر پکار سنی ان سنی کر دیتا ہے جو لوگ بہت تعصبات کے مریض ہوتے ہیں وہ اختلاف رائے کے ہر موقع پر اس سسٹم کو دریا برد کر دیتے ہیں وہ انتھی مخالفت کرتے ہیں بحث برائے بحث کرتے ہیں نقطہ آفرینی اور جدال کے ہتھیار لے کر میدان میں اتر جاتے ہیں الزام بہتان دشنام ہر چیز سے کام لیتے ہیں مگر جو سچائی اپنے نقطہ نظر کے خلاف ہو اس کو کبھی قبول نہیں کرتے یہ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ اس معاملے میں یہ اپنے جی پی ایس سسٹم کو بند کر چکے ہوتے ہیں کم و بیش یہی معاملہ ہر شخص کا ہے کوئی انا کے لیے کوئی حرام کمانے کے لیے کوئی حرام سے لطف لینے کے لیے اور کوئی شخص نام اور مرتبے میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے اپنے سسٹم کو عارضی یا مستقل طور پر بند کر دیتے ہیں حالانکہ جو سسٹم ہمیں دیا گیا ہے وہ آخری درجے کا پرفیکٹ اور مکمل سسٹم ہے بس ایک دفعہ قرآن میں مطلوب صفات کا نقشہ پڑھ لیا جائے اور پھر اپنے ضمیر کی ڈیوائس کو بند نہ کیا جائے تو انسان کا جنت میں جانا یقینی ہے کیونکہ پھر ہدایت کا یہ جی پی ایس سسٹم اسے خود بخود جنت تک پہنچا دے گا شاید انسانوں کے اس رویے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان واقعی جنت تک پہنچنا ہی نہیں چاہتا وہ جنت پر ایمان ہی نہیں رکھتا وہ خدا پر بھی ایمان نہیں رکھتا اس کا ایمان ایک وراثتی عقیدہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ورثے میں ملنے والے عقیدے کے لیے لوگ لڑ سکتے ہیں اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے یہی اس سسٹم کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ ہے رزق ربانی میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیجئے میں انتظار کر لیتا ہوں امتیاز صاحب مجھے اپنا ایک واقعہ سنا رہے تھے یہ واقعہ کیا تھا احسان و اعتراف کے اعلیٰ انسانی وصف کا ایسا بیان تھا جس کا ہم لوگ روزمرہ زندگی میں اکثر تجربہ کرتے رہتے ہیں انہیں ایک دن قبل کسی جگہ جانا تھا ان کے ایک دوست جو اسی طرف جا رہے تھے انہوں نے پیشکش کی کہ وہ ان کے ساتھ چلیں چنانچہ امتیاز صاحب کے دوست انہیں ان کی منزل پر لے گئے واپسی پر زہر کا وقت ہو گیا تو امتیاز صاحب نے نماز پڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا مگر ان کے دوست نے تاخیر کا برا مانے بغیر وہ جملہ ادا کیا جو شروع میں بیان ہوا ہے اس کے بعد کا احوال انہی کی زبانی سنیے میں نماز پڑھنے لگا اسی دوران میں مجھے خیال آیا کہ اس شخص نے میرے ساتھ بڑی مہربانی کی ہے میرا دل اس کے لیے احسان مندی کے جذبات سے بھر گیا مگر اگلے ہی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں ایک ایسے احسان پر شکر گزار ہوں جو نہ کیا جاتا تو مجھے زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن جس ہستی کے سامنے میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں میری ساری زندگی اس کے عظیم ترین احسانوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے میرا جسم میری روح میرا گھر بیوی بچے مال و اسباب میرا ہر لمحہ زندگی کا ہر پہلو وجود کا ہر گوشہ اس کریم کے احسانات سے زیر پار ہے اس کی ایک نعمت بھی چھن جائے تو میں برباد ہو جاؤں گا اور زندگی رنج و علم کی داستان بن جائے گی میں تڑپ کر سجدے میں گر گیا میں نے کہا مالک مجھ پر تیرے بے شمار احسان ہیں مگر میں شکر گزاری کے بجائے معمولی محرومیوں اور فقتی مسائل کا رونا روتا رہتا ہوں میرے مالک میں نے تیری بہت بڑی عنایات کو بہت تھوڑا سمجھا اور تیری معمولی آزمائش کو بہت بڑا بنا دیا تو نے زندگی میں مجھے ہزاروں نعمتیں دیں مگر میں ملے ہوئے ہزار کو بھول کر اور بے شمار کو چھوڑ کر ایک دو نہ ملی ہوئی چیزوں پر ناشکری شکری کرتا رہا ہوں میرے اس جرم عظیم کو معاف کر دے میں نے امتیاز صاحب سے کہا آپ نے کل نماز کا قیام نہیں کیا تھا بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں قیام کیا تھا آپ نے کل نماز میں سجدہ نہیں کیا تھا رس کے ربانی سے اپنا دامن بھرا تھا آپ کی کل کی نماز عام نماز نہیں تھی یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات تھی آپ کی شکر گزاری کا سجدہ بظاہر زمین پر ہوا تھا مگر در حقیقت یہ سجدہ خدا کے قدموں میں کیا گیا ہے اس ملاقات پر خوشیاں منائیے اس سجدے پر ناز کیجیے یہ سجدہ نصیب والوں کو ملتا ہے خاص کر آج کل کے اس دور میں جب ہر شخص ساری نعمتیں پا کر صرف ایک دو چیزوں کے نہ ملنے یا کم ملنے پر عمر بھر ناشکرہ بنا رہتا ہے مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا اس دھرتی پر انسان کا وجود حاصل تخلیق ہے خالق نے اپنا یہ شاہکار اس لیے تخلیق کیا تھا کہ انسان اپنی بندگی محبت وفاداری اور تعصب کا تنہا مرکز صرف اور صرف اپنے خالق کو بنا لے بدقسمتی سے انسان نے اس دنیا میں ہر کام کیا ہے بس یہی کام نہیں کیا انسان نے بتوں کی پرستش کی جانوروں کو پوجا چاند سورج اور تاروں کے سامنے ماتھا ٹیکا درختوں اور پتھروں کے سامنے سر جھکایا انسانوں کو رب بنایا بادشاہوں اور پجاریوں کو مقدس جانا علماء اور درویشوں کی عظمت کا ہوا قوم اور فرقے کو اپنا تعصب بنایا اکابر پرستی کو اپنا شیار بنایا انسان نے یہ سب کچھ کر کے خود اپنی عظمت کو رسوا کیا اور خالق کی نظر میں خود کو ہمیشہ کے لیے گرا دیا مگر انسانوں میں چند ہی صحیح گنتی ہی کے صحیح کچھ لوگ ہوتے ہیں غیر اللہ سے بیزار انسان پرستی کے مرض سے آزاد تعصبات سے بلند اور تنہا ایک ہی رب کی محبت سے سرشار دوسرے لوگ بتوں کی پجاری انسانوں کے غلام اپنے تعصبات کے قیدی اپنی خواہشات کے اسیر اور اپنے مفادات کا شکار ہوتے ہیں جبکہ یہ لوگ غیر اللہ کی ہر قید کے بند توڑ کر خدا کی محبت اس کی عظمت اور تنہا اس رب سے وفاداری کو زندگی بنائے رہتے ہیں یہ اس خوف میں جیتے ہیں کہ بندگی کے اس مشن میں خدا کی محبت کے اس کام میں وہ ناکام ہو گئے تو روز قیامت ان کا کیا ہوگا کیونکہ روز قیامت کوئی اور کام قبول ہوگا نہ یہ لوگ کوئی اور کام سیکھتے ہیں کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا قیامت کا دن ایسے لوگوں کی سربلندی کا نام ہے ایسے لوگوں کی کامیابی کا نام ہے آخری اولاد انسانوں کو اپنی ساری اولاد ہی پیاری ہوا کرتی ہے مگر سب سے چھوٹی اولاد بالعموم سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اسے پیار بھی زیادہ ملتا ہے اور ذمہ داریاں بھی کم ہی ڈالی جاتی ہیں اچھی اولاد والدین کی اس مہربانی پر شکر گزار ہوتی ہے مگر بری اولاد بگڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ماں یا باپ نہیں مگر وہ اپنے بندوں سے ماں باپ سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں خاص طور پر آخری امت اور بالخصوص امت مسلمہ کے اس آخری حصے پر ان کی عنایات بہت زیادہ ہیں سابقہ امتوں اور صحابہ کرام کو ایمان لانے پر بہت اذیت اور تکالیف اٹھانا پڑیں لیکن آج ایمان لانے پر نہ آگ میں پھینکا جاتا ہے نہ ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں نہ وطن چھوڑنا پڑتا ہے اور نہ لوگوں کے تان و تشنی سننے پڑتے ہیں اس سے بڑھ کر جو ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہے یعنی دعوت دین انفارمیشن ایج نے اس کو بھی بے حد سہل بنا دیا ہے مگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ آج کے مسلمان نعمتیں پا کر اچھی اولاد بننے کے بجائے بگڑ رہے ہیں وہ ایمان و اخلاق کی پست ترین سطح پر ہیں لیکن خود کو فخر سے امت مرحومہ سمجھتے ہیں مسلمان اپنی اس عظیم دعوتی ذمہ داری سے بالکل غافل ہیں جو ختم نبوت کے بعد ان پر آ چکی ہے مسلمان غیر مسلموں کو دعوت دین دینے کے بجائے ان سے نفرت میں مبتلا ہو چکے ہیں مسلمانوں کا رویہ وہی ہے جو لاڈ پیار سے بگڑ جانے والی آخری اولاد کا ہوتا ہے مگر لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے ان کے سامنے بوڑھے والدین نہیں عالم کا پروردگار ہے وہ بگڑی ہوئی اولاد کی طبیعت ٹھیک کرنا اچھی طرح جانتا ہے اس نے یہودیوں کے بھی بہت لاڈ اٹھائے مگر جب وہ بگڑے تو ان کی شکل بگاڑ دی گئی مسلمانوں کو فوری طور پر اپنی اصلاح کرنی ہوگی ورنہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک کر دی جائے گی